سراقہ بن مالک بن جاسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ باپ کو بیٹے سے قصاص دلواتے تھے اور بیٹے کو باپ سے قصاص نہیں دلواتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ننانوے یہ حدیث ضعیف ہے